کیا کاروبار ہے اس کا حلاج کم بگو زاں خواجہ اہل فراق ابلیس کو اس نے ہمیشہ اہل فراق کہا ہے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو وہاں سے اپنے تمام امجولیوں سے اپنی اس دنیا سے خدا سے سب سے الگ ہو گئے اور واقعی اس سے بڑا دراز سے الگ ہو رہا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا فصلوں کاموں از ازل خونی اجاؤ یعنی پیالے کے اندر اس کے عیاب ایاب ہے اصل میں یہ لفظ اس کو عیاب نہیں لکھتے ہیں پیالے کو کہتے ہیں پیالے کے اندر خون بھرا ہوا چشمہ کام ماں جہول اچھا جی اب میں یہاں یہ بتاؤں اقبال نے ابلیس کو کیریکٹر عجیب و غریب پیش کیا ہے یہ اس کی خودی کا قائل ہے یہ اس کی قوت و توانائی کا قائل ہے ہمارے ہاں تصوف میں ابلیس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا موحد جو ہے وہ ابلیس ہے کہ جس نے خدا کے کہنے پر بھی کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا <laughs> یہ نقطے بڑے پیدا کرتے ہیں یہ لطائف ہے نا تصوف اب دیکھیے یہ لطیفہ بڑا مزیدار ہے یہ کہ صاحب واحد ایسا ہونا چاہیے کہ خدا کے سوا جو کسی کو سجدہ نہیں کرنا تو خدا بھی کہے تو نہیں کرنا چاہے اس لیے ہمارے ہاں ایک خاص فرقہ ہے وہ ابلیس کا بڑا عقیدت مند ہے کہ اس جیسا تو صاحب یعنی ہی کوئی نہیں اور ہو سکتا تو اس کو یہ کچھ کہتے ہوتا تو وہ اب اقبال پر بھی اس کا اثر ہے ان سو مینی ورڈس کو وہ نہیں کہتا لیکن ابلیس کا جو کیریکٹر پیش کرتا ہے نا آپ نے دیکھا ہے جبریل کے مقابلے میں کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدان کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس کا کریکٹر بڑا اونچا بیان کرتا ہے اللہ کی زبان سے بھی آپ دیکھیے ما جہول او آرس و لبو ہم تو جاہل ہیں اور وہ یہ سب چیزیں جانتا ہے کفرے او ای راز را برما کشور کیا راز تھا اس کے انکار نے یہ راز ہم پہ کھولا کہ الفتادن لذت برخاستن گر پڑنے کے بعد ہی اٹھنے کی لذت ہوتی ہے ہمیشہ ایسے افزودن زبرد کاستن یہ جو بڑھنے کی لذت ہے یہ حقیقت میں پہلے گھٹنا ہے گھٹنے کے بعد جو بڑھتا ہے انسان اس کے اندر ایک لذت ہوتی ہے یہ ہم یہ راز ہم نے ابلیس سے پایا ہے وہاں سے جب وہ مردود ہوا ہے اور اس کے بعد جو اس کی قوتوں کی نمود ہوئی ہے اس سے یہ پتا چلا ہے یہ کہ اپنے مقام کے اوپر جامد کھڑے رہنے سے تو کوئی ترقی نہیں ہوتی آدمی نہیں بڑھتا ذرا پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کے بعد زور سے آگے بڑھتا ہے یہ راز ہم نے اس سے پایا ہے اس کے کفر سے آج کی در نارے ہوں وا سوختن سوختن بے نارے ہو نا سوختن عشق تو یہی چیز ہے کہ اس کی آگ کے اندر جل جانا جو ہے اس آگ کے بغیر جلنا جو ہے وہ نہ جلنا ہے کے ہوں در عشق و خدمت اقدم است وہ یہ ہے نا کہ سب سے پہلے وہ ملائکہ کا بھی استاد تھا معلم الملکوت تھا اس لیے وہ عشق میں اور خدمت میں سب سے اقدم ہے آدم از اسرار ہوں نہ محرم است یہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھا چاند کن پیراہ نے تقلید را کا بیا موزی ازو توحید را یہ جو چیز تم لیے آ رہے اس کو راندہ درگاہ بنائے ہوئے ہو یہ تقلید کا مسلک ہے اس کے حق اور اس کے بعد تمہیں وہاں توحید کا سبق جو ہے وہاں سے پھر سیکھ زندہ رو اے ترا اقلیم جاں زیر نگی یک نفس با ماں دیگر گزیں اور لاج سے کہتا بھی تھوڑا سا اور بیٹھ ہمارے پاس دو چار بات اور تھوڑے جی ایک پنگل پڑے گی جی، بات سب کچھ لہن وہ کہتا با مکان درنمی ساز نہیں ہم کسی ایک مقام کے اندر نہیں رہا کرتے عنوان ہی انہوں نے دیا تھا نا کہ وہ جنگل کے گرد گھومتے رہتے ہیں کسی ایک مقام میں ٹھہرتے نہیں ہیں وہ یہ تو رانی کیا کوئی پہن کے آ گئی با مقام و درنمی ساز و بس ماں سراپا گاؤں کے پرواز و بس ہر زماں دیدن تبیدن کارے ماس بے پرو بالے پریدن کار ماس اڑ گیا جناب وہ اڑ گیا ابلیز آ گیا پر کوئی ہے نہیں ٹھیک کوئی گل ہے نمودار شوز نے خواجہ یا فراق ابلی صحبت روشن دلاں یک دم دو دم ہاں دو دم سرمایہ بود و ادم یہ جو اس حلاج کی صحبت میں گزرے عشکرا شوریدہ تر کر دو گزشت اکلرا صاحب نظر کر دو گزشت اللہ چشم بر بستم کے خود کے با خود دار مشق میں نے آنکھ بند کر لی کہ جو کچھ میں نے وہ نظارہ دیکھا ہے اپنے اندر اس کو جذب کر کے بیٹھ جاؤں ہر مقام دیدہ دار دل آرمش آنکھوں کے راستے سے اسے دل کے اندر میں لے جاؤں میں نے یہ کیا ناگا دیدم جہاں تاریخ شد از مکان تا نا مکان تاریخ شد اندراں شب شولا حامد پدید از درونش پیر مرد برگہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی یہ مولوی بھی امدیز کو بیان کرتا ہے نا ہمیشہ مرد بزرگ جبا ماما داڑھی بھی اس کی سفید ریش سر پہ ماما یعنی بالکل مولوی کی شکل ہوتی ہے جی۔ جہن میں نے ابھر کے سامنے آنا ہمیشہ یہ ہوتا ہے اس کا پیکر جتنا تو یہ تو یہ بھی وہی پیکر لے آتا ہے از درون پیر مرد بر جہید یخ کے بائے سرمئی اندر برش غرق اندر دودھ پیچا پے کرش گفت رومی خواجہ اہل فراق آن سراپا سوزو آن خونی اجاق دیکھو وہ آ گیا اب یہ رومی اس کی یہ دیتا ہے ڈسکرپشن کونا ہے کم خندہ ہے اندر سفر گھاگ بہت کم ہنستا ہے کم بولتا ہے چشمے ہو دی جان تر پتن عارف اتنا بڑا ہے یہ رندو ملا ہو حکیم ہو خرکا پوش رندو ملا ہو حکیم ہو خرکا پوش در عمل چو زاہدان سخت پوش باج اس میں شبہ نہیں کہ لیج تو سراپا عمل ہی عمل ہے اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں وہ بیکار بیٹھتا فطر تش بے گانہ ذوق وشال و کر کے جمال لا یزال ہاں اس نے وہ خدا کی جو جمال کی صفت تھی نا اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے وہ کچھ نہیں جلال کی صفت جو ہے اسی لیے قرآن نے قرآن کے اندر جو اس نے قسم کھائی تھی تو اس نے کہا ہے نا کالا بےعزت سے کہا تیرے جلال کی قسم تو دیکھ میں اس کو سیگنی کا ناچ میں جاتا ہوں لیے اس نے خدا کے جلال کی قسم کھائی ہے یہ قرآن بھی تو جناب جب جاتا ہے ابلیس کو عجیب رنگ میں لاتا ہے تا گسستن از جمال آسان نمود وہ کہتا ہے ابلیس ابلیس بنا کیوں اس نے یہ انکار کیا کیوں کہتے ہیں وہ خدا کے قریب رہتے ہوئے تو اس کے جمال کے اندر آدمی گم رہتا مزہ اندر اندر ہٹ گئے اور یہ اس کی میں ایسی نہیں تھی یہ تو سراپا جلال چاہتا تھا جمال سے ہٹنا جو تھا یہ ناممکن تھا ویسے کیسے ہٹ سکتا تھا تا گسستن از جمال آسان بوٹ کار پیش افغند از تر کے سجود انہیں کیتا ہے بھی گاڑیاں کر کے دو جاتے ان کا پیسہ چھوٹے نا میرے چل کر سامنا کر کہنا تھا اس کا کہ اس سے نکل کے الگ ہونا ناممکن تھا وہاں خود ایک سرور تھا ایک کیف تھا وہاں سے ویسے نہیں نکلا جا سکتا تھا اور خود بھی وہ نکلا تیس تھا کھینچ کے اپنے قریب رکھتا تھا تو اس نے ترکیب نے سوچی کہ وہ جو اس نے حکم دیا سر کے سجود سے اس نے معاشیت کی معاشیت سوچنے گا چل پڑے آپ کہنے کے شکریہ جناب اند کے در داتے ہوں نگر مشکل آتے ہوں سب آتے ہوں نگر غرق اندر رز میں خیر و شر فنون سب واہ واہ دیدا سب پہ امبر دیداؤ کافر فنون جانم اندر یہ رومی نے اس کی ڈسکرپشن دی تھی جانم اندر تن جے سوزے او تبی بر نبش آہے غم آلودے دے رسید گفتو چشم نیم با بر من کشود اب ابلیس کی یہ بات آ رہی ہے چشم نیم با جو نا وہ ہے نا بڈا سوہن چشم نیم با برما کشود بہت اچھا ڈرامیٹک در عمل جز ماں کے برخوردار بھوت سوچ تو صحیح مجھ سے زیادہ اور عمل کے اندر کون سا برخوردار تھا کون سا زیادہ فائد تھا مجھ سے ہاں چنا کار ہاں پیچیدہ ہم فرصتے آدینہ ہاں، را کم دیدا ہم میں تو کبھی جمعے کی چھٹی بھی نہیں کی تھی ہے جی۔ تو پولیس کا سپاہی چھٹی نہیں ملتی <laughs> میں مرا فرشتہ میں چاکرے کہتا ہے خدا ہے مقابل کروڑوں کی تعداد فرشتے ہوئے لکھن کی تعداد چ نوکر بھیجے بھیجے ہوئے ہیں ہزاروں پیغمبر بھیجے ہوئے ہیں کہاں آ سارا کچھ کرن دیا ہے تو میری دوسرے پاس کیفیت ہے کہ میں مرا فرشتہ ہے میں چاہ کرے وہی من بے منت پیغمبر <laughs> یعنی مقام دے دو بہت بڑا مقام ہے نئے حدیث حدیث ہو نئے کتاب گردام لیکن جانے شیریں الفکیح گردام ہاں، مردہ ہم ہاں۔ ہاں۔ اور اب وہ لایا کہ میں نے کیا کیا ہے ان فقیحوں کے ساتھ رشتہ ہے دین کیوں فقیح کس نرشت دین کے تاگے کو جس طرح ان ان فقیحوں نے اس کو تار تار کیا ہے نا کسی اور نے نہیں کیا اور یہ ہے جو میں نے کیا ہے فقیحوں کے ساتھ کامارا کر دم دھا کر خشت خشت اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی انہوں نے کھا لیتی کیسے مارا چنی تاسیس نیس جس طرح جن جن جن بنیادوں کے اوپر ان فقیحوں کی عمارت اٹھتی ہے کہتا ہے ابلیس کی عمارت ان بنیادوں پہ نہیں اٹھتی بڑی اندر بڑی عمدہ چیز کہا گیا فرقہ اندر مذہب ہے ابلیس نے <laughs> بہت بڑی بات ہے درگ دشتم از سجود ہے بے خبر ساز کر تم ارغلے خیر و شر ٹھیک ہے میں نے سجدہ سے انکار کیا لیکن تجھے پتا کہ اس سے ہوا کیا یہ دنیا میں جو خیر و شر کا باجا بج رہا ہے یہ میرے اس انکار کے تو ساری تو بج رہا ہے میں انکار نہ کرتا تو یہ خیر و شر کی رزم کا دنیا بنتی کبھی نہیں بن ہاں سجود ہے بے خبر ساز کردم ارغنود خیر و شر یہ باجا سارا خیر و شر کا میرے استر کے سجدہ سے بج رہا ہے از وجود حق مرا منکر مگیر مغیر اس سے میں نے انکار نہیں کیا خدا سے دیدہ بار باطن کشا ظاہر مگیر گرب گوئم نیست اب نہیں اگر میں کہوں کہ خدا نہیں ہے یہ تو بڑی حماقت ہے سوال ہے یہ کے بعد دید گ تم لوگوں نے تو سنی رکھا ہے میں نے جو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو میں جس طرح سے اس کا انکار کر سکتا ہوں تم تو کر سکتے ہو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے واہ واہ واہ بہت اچھا من بلے دا یہ لا گفتا ہوں جسے تم سمجھتے ہو میرا انکار وہ تو میرا ہاں ہے میں نے تو بھلے کہا ہوا ہے لا کے پردے میں گفتہ من خوشترز نہ ہاں جو میں نے تم کہتے ہو کہا ہے نہ وہ حقیقت میں اس نہ کہنے کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت چیز ہے <laughs> ہاں نصیب از درد آدم داشتم ہاں کہتا ہے یہ جو تم کہتے ہو میں دشمن ہوں تم لوگوں کا آدم کا یہ غلط بات ہے میں تو تمہارا بڑا دوست ہوں اس لیے کہرے یار از بہرے ہوں نہ گزاشتم اس کا جلال سارا میں نے اپنے اوپر لے لیا ہے جمال آدم کے لیے چھوڑ دیا ہے تو بڑا یار ہے واہ واہ واہ واہ بہت اچھا انگلش کی زبان سے یہی کچھ کہلانا چاہیے تھا اس کو یہ بڑا یار ہے انگلش کا سولہ از کشت من مند او ذہ مجبوری مختاری رسید آدم کے لیے میں نے کیا کیا وہ اس کے لیے ایک ایسا میدان دے دیا کہ وہ اس میں اپنے اوپر جبر کرتا ہوا اختیار تک پہنچ جاتا ہے زشتی خدرا نمودم آشکار بات و دادم داؤ کے ترک کو اختیار اور میرا یہ جو انکار ہے یہ زشت جو شر کا کام ہے اتنا کھلا ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر آدم کے لیے یہ پہچان آ گئی اگر میں یہ چیزیں اس طرح سے سر کی نہ کرتا آدم کے لیے مشکل ہو جاتا پہچاننا کہ کون سی چیز مجھے کرنی چاہیے کون سی نہ کرنی چاہیے میں نے تو تمہارے راستے صاف کیے ہوئے <laughs> تو نجاتے دے مرا از نارے من اب یہ کہہ رہا ہے آدم کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کتنی مرمت کی تم بھی تو میرے ساتھ کچھ حسن سلوک کرو وہ کیا حسن سلوک کرو کہ جس آگ میں میں جل رہا ہوں اس سے مجھے نجات دلا دو ابلیس کو اس کی آگ سے نجات کیسے دلائی جائے بڑی عجیب چیز ہے تو نجاتے دے مرا از نارے من واقن ہے آدم گرا از کار من یہ جو بلیاں نے میرے رستے دیے انہوں کھول دے کس طرح نہ اے کے اندر بندے من استادائی رخصت اسیاں تو جو میرے اس طرح سے من میں جال میں پھنس چکا ہوا ہے اور اس طرح سے تو نے شیطان کو گنا گاری کی رخصت اجازت دے رکھی ہے سارے گنا اس کی طرف ہوتے ہیں نا مزید درج جہاں با ہمت مردانہ دی غم گسارے من سے من میں بھی تیرا بھی کام مان جائے گا میرا بھی کام مان جائے گا گاؤں کے سارے مان اور وہ اس احسان کا مسئلہ مانگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا تھا سارا جلال اپنے اوپر لے لیا ہوا ہے میں نے تو میرے لیے تو اتنا کر اور کیا خوبصورت بات ہے گھر میں بہت اچھا ہے بے از نیش و نوش من گزر تا نظر نامہ ام تاریخ تر ہاں ہاں تیری تیرا ہر گنا میرے امال نامے میں لکھا جاتا ہے تو گنا کرنے چھوڑ دے میرا امال نامہ تاریخ ہوگا ہی نہیں تو اتنا سا کام میرے لیے کر دے بہت خوبصورت اندازہ کر دے در جہاں سیاد با نخیر تو یہ جو سیاد ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک نخچیر ہوتے ہیں شکاری پرندے جب تک موجود ہوتے ہیں اس وقت تک سیاد ہوتا ہے کہا تو نخچیری ہی بکیشم ہم تیر جب تک تو نقشیر کی شکل میں پھر رہا ہے اس وقت تک تو میرے ترکش میں تیر رہیں گے صاحب پرواز را استاد نے شاید اگر زیر شوق سیاد میں واہ واہ واہ واہ رکر ہوگا بڑا حسین ہے جی بات کہنے کا پہلے اپنا احسان جتایا پھر اس کا بدلہ مانگتا ہے اور بدلہ جو مانگتا ہے حسین کر بات اس سے کہہ دی اور کتنی منطقی چیز ہے جی یہ کہ مجھے بھی اس عذاب سے چھڑا تیرا ہر گناہ جو ہے میرے ناما مال کو کیا کرتا ہے جب تک یہ نقیر باقی ہے اس وقت تو تیار باقی ہے تو نقیر نہ رہا ہے میں تیار ختم ہو جاؤں گا بگزر فراق اب غزل اشیا اختلاف میں نے اس سے کہا کہ یہ جو آئین فراق ہے تیرا الگ رہنا اس سے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے اب سب سے زیادہ ناپسندی کا شہ جو ہے وہ طلاق ہے طلاق سے میں نے آزاد ہو جانا ہے یوں ہی فراق کے کافیے کی وجہ سے یہ لے آیا حدیث میں میں یہاں یہ آنی نہیں چاہیے تھی فراق کو چھوڑ دے گفت کیوں بھائی چاہے تم لوگوں نے کم کی ناپسندیدہ چیز ہمارے نزدیک طلاق ہے وہ ساز زندگی سوز فراق کہتا تمہیں کیا پتا وہ آ گیا اقبال کا اپنا تنصبہ وہ تبدیل رسید نارزی دنار گفت زندگی سوز فراق اے خوشا سر بستی روز فراق بر نبم از وسط می نائب سخن وس لگر خامم نمن یہ جو دو وجود تمہیں نظر آتے ہیں الگ الگ یزا اور آرمن کے یہ تو میرے شراب کے مطلب کی وجہ سے ہے اگر یہ مطلب کے خراب ہو میں لکھا ہے مسلط کے خلاف اگر میرا نہ ہو تو پھر یہ آرمن اور یزدا کے اندر تفریح کی بات ہی نہ رہے تھے نہ وہ یزدا رہے نہ میں آرمن ہوں پتا نہیں گورنمنٹ کے بند کی جائیے ہر سے وصل ارا خود بے گانا دو یعنی میں نے جو اس سے وصل کی بات کہی نا تو وہ وہ خود ہی مدہوش ہو یہ بات اتنی ناگوار اس کو گزری کہ وہ پھر اپنے آپ میں ہی نہیں رہا کیونکہ وہ تو فراق ہی اس کی زندگی ہے نا اس کی تازہ شد اندر دلے او سوز و سوز و درد اند کے غلطید اندر دودھ خیش باغ گم گردید اندر دودھ خیش نالا زاں دودے پی شد بلند اے خلق جانے کے گر درد درد مند وہ جو درد سوز پیدا ہوا تھا نا اس سے کہتی ہے تو اس کی یہ پیدا ہو گئی کہ پھر اسی اپنی لہروں کے اندر پہ جی کے اندر کہیں ہی چلا گیا اور جاتے جاتے ایک نالا ابلیس اس سے پھر آیا ہے اے خدا وندے نا ثواب من شدم صحبت آدم خراب یہی بڑا خوبصورت ہے یہ ایج گا از حکم من سر پر نتا جلایا سر جو کہنا مانا تو رہ جانا جو کہنا مانا تو ہے کوئی مزہ ہونا ہے گا چشم از خود بستو خود راہ در نجاف کیسی یہ تو دیو اپنے مقام کا ہی پتہ نہیں ہے گا بھی میں ہے کی خاکش گاؤں کے کنو بیگانہ ہے یہ عباد تھا ہبا وسکمرا وقان کافری بغاوت سرکشی یہ میرے حصے میں ساری اس نے لکھ دی خود اس نے سیکھا ہی نہیں ہے سرکشی اختیار کرنا ابلیس سے سرکشی اختیار کرنا سیکھے آج شرارے کبریا بیگانے یہ جو ادا ہے سرکشی ہے یہ تو شرارے کبریا ہے جلالے خدا مندی ہے سوال سارا یہ رہ جاتا ہے کہ سرکشی کس سے کس سے لیکن بہرحال سرکشی کے اندر تو ایک شرار ہے نا سید خود سے یاد رہا گوئے بغیر تو یہ کیفیت ہے میری آپ آ جانا میری موٹی جو میں دس جی کرا الما از بندہ اے فرما پذیر کوئی لذت نہیں از چنی سید مرا آزاد کن تاتے دے روزہ من یاد کر او میری میں تیری ایسی یعنی بندگی کی تھی ہے نا انہیں کوئی تو میرے سنا ملنا چاہیے نا تو سنا یہ بھی یہ بنتے مینو آزاد کا چوٹی دے پس ازو ہاں ہمت والا من اتنی بڑی ہمتوں کا مالک یہ مجھے جلائے نہ لا پیا میں آپ کمزور ہوں میں تو نہ جان لیا وائے من ہے وائے من ہے وائے من تو اتنا مانتا پیا بہت اچھا فکرت او خام او عزم او ضعیف تاب یک ضربم نیارد ای حریف بندہ ہے صاحب نظر باعد مرا یک حریف پختہ در باعد مرا لامت آب و گلز من باز یہ گڑیا بنی ہوئی مٹی دے پانی دی آکا بالا آکا ڈاکا آلے پولے آلے پولے لے جانا تو

آئینی وڑی آنمن دے چلی اندر ہی عالم اگر جز خاص نہ ہود ہی خبر آتش مرا دادن کیا سود واہ واہ بڑا جود مارے شیشے را بغداختن آرے بوت سنگ را بغداختن آرے بوت آ چنا تنگ از پتو ہاتھ آم دم پیشے تو بہرے مکافات آم دم فریاد لے کے آیا میں تیرے پاس من کرے خود از تو می خواہم بدے من کرے خود از یعنی میرا انکار کرنے والا اپنے آپ سے نہیں من کرے خود میرا انکار کرنے والا جو ہے میں تجھ سے وہ مانتا ہوں یہ سمجھ لینا یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں جو میرا انکار کرے از می خواہم بدے سوئے آ مرد خدا راہم بدے بندہ باعد کے پیچر گردنم لرزا اندازت نگاہش در تنم آ کے من گراؤ آ کے پیشے و نردم بات دھو جاؤ اے خدا یک زندہ مرد حق پرست لذت شاید کے یا بم شکست واہ واہ واہ واہ خوش خوش جی آ کے پیشے ہو نہیں جاننے بات دو جاؤ سامنے میرا مل دو جاؤ جنہ بھی نہیں ہے گا میری قیمت جس کے سامنے بھی نہیں ہے گی جی دو جاؤں کی قیمت ہوں گی یہ محاورہ ہے پارکی کے اندر جو کے برابر قیمت ہونا میرے سامنے میری میرا ملک دو جاؤں نے برابر بھی نہ ہو یہ ہو جائے ایک بندہ ہے تاکہ لذت یادم دار شکست یعنی یہ ہو جائے ہاتھوں شکست کھانی وہ لذت ہے نا وہ اندر واہ واہ واہ ہم آج جاوید نامے کے سب کا ایک سو اکسٹھ تک آ گئے اس کے بعد پل کے زہل ہمارے سامنے آئے گا اور وہاں آئیں گے غداران ملت جس زمانے میں اقبال نے یہ لکھا ہے ہماری تاریخ پاکستان میں بڑے بڑے غداران ملت تھے وہ اس کے سامنے تھے تو یہ اس نے انہیں فل کے زہل پہ لیا ہے اور اچھا ہے پھل کے زہل پہ نا ان کو ہونا چاہیے تھا سب سے منحوس ہوتا ہے نا کہ منگلوار ہے جی ہاں <laughs> تو وہاں لیا ہے وہ اچھا لیا ہے اس نے بہت عمدہ چیزیں آئیں گی اس کے بعد پھر یہ آگے آئے گا اگلا فلک جو ہے نہیں پھر آنسو خلاف چلا جائے گا وہاں سے پھر وہ جنت الفردوس کی طرف جائے گا نقشے کو آنسو اخلاق میں لیتا ہے یہ اور پھر جنت الفردوس کی طرف جاتا ہے ہم آخر تک پہنچ رہے ہیں اس چیز کو ہم آئندہ پہ اٹھا رہے ہیں